دین کا عروج ہے شباب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر دین کا عروج ہے شباب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر دعاؤں میں مانگا میرے پیارے نبی نے دعاؤں میں مانگا میرے پیارے نبی نے دعاؤں میں مانگا میرے پیارے نبی نے دعائے مصطفیٰ کا جواب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر نہ ملے مثال جس کی ایسا عادل حکمران نہ ملے مثال جس کی ایسا عادل حکمران نہ ملے مثال جس کی ایسا عادل حکمران دشمنوں سنو لا جواب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر دشمنوں سنو لا جواب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر کفر کے ایوانوں میں اسلام کا پرچم لہرا گیا کفر کے ایوانوں میں اسلام کا پرچم لہرا گیا کفر کے ایوانوں میں اسلام کا پرچم لہرا گیا کفر کے اندھیروں میں محتاب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر فلک کے تاروں سے بھی بڑھ کے ہیں تیری نیکیاں عمر فلک کے تاروں سے بھی بڑھ کے تیری نیکیاں عمر فلک کے تاروں سے بھی بڑھ کے تیری نیکیاں عمر تیری عظمتیں تو بے حساب ہیں عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر تیرے نام سے تیرے دشمن جلتے رہیں گے نام سے تیرے دشمن جلتے رہیں گے تیرے نام سے تیرے دشمن جلتے رہیں گے تیرا تذکرہ ہمارے لیے ثواب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر تو ہی دی دلوں کا چین ہے سکون ہے قرار ہے تو ہی دی دلوں کا چین ہے سکون ہے قرار ہے تو ہی دی دلوں کا چین ہے سکون ہے قرار ہے دلوں میں رہنے والا نواب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر دین کا عروج ہے شباب ہے عمر پیارے رب کا پیارا انتخاب ہے عمر